بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات اس زمانے محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی